بسم الله الرحمن الرحيم اللہ تعالی کا نام نال شروع جڑو بے با مہربان مجرے مال ہوئے الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الارض وله الحمد في الاخره وهو الحكيم الخبير ساری صفت اللہ تعالی ہی ہیں جس کی ملکیت میں ہے ہر وہ چیز جڑی اسمانہ ماں تو جڑی زمین ماں ہے تو آخرت ماں بھی ساری صفت اس سے اگر لائق ہیں تو وہ بڑی حکمت آلو خبر رکھنا لو ہے يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور جو کچھ زمین میں جائیں تو جڑو کچھ اس بچوں نگلے اور جو کچھ اسمان تے لے تو جڑو کچھ اس میں چڑھ گئے چھے اللہ تعالیٰ اس سب نہ جانے تو وہ بہت رحم کرنا لو بڑو بخشنا لو ہے وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في في في في السماوات ولا ولا ولا ولا الأرض الأرض أصغر من ذلك أكبر إلا كتاب مبين کافر لوگ کہیں یہ قیامت مارا ور کدی نہیں آسیں تم فرما دیو کیوں نہیں آسیں میرا رب کی قسمیں جڑو غیب جان نالو ہے وہ تھارا ور ضرور آوے گی میرا رب تے ذرہ کے برابر بھی کئی چیز نہ اسمانہ میں چھپی بھی ہے تے نہ زمین میں تے نہ اس تے نکی کئی چیز ہے اور نہ اس تے بڑی کئی چیز ہے ور ایک کھلی کتاب موا درج ہے لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة ورزق کریم تو جی اللہ انہاں لوکاں بدلو دیا جڑا ایمان لیا تو انہوں نے چنگا عمل کیا یہی وی لوگ جنہیں عزت کی روزی ہے والذین سعوا فی آیاتنا معاجزین لهم عذاب من رجز علیم تو جنہ لوکاں نے ماری آیتانا بے اثر کرن واسطے دوڑ پاج کی واسطے سخت قسم کو دردناک عذاب ہے الَّذِينَ الْعِلْمَ الَّذِي أُنزِلَ إِلَيْكَ هُوَ الْحَقُّ وَيَهْدِي إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنہ لوکاں کا علم عطا ہوا ہے وہ چنگی طرح سمجھیں کہ جو کچھ تھارا در تھارا رب کی طرف نازل ہوا ہے وہ برحق ہے تو وہ اس ذات وہ رستو دس ہے جو غالب ہے صرف تعالو ہے ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد اور کافر لوگ کہیں جے کیوں ہم تو نہ ایک کسو آدمی دسا جڑو تو نہ یا خبر دیا ہے جے جس ویلے تم مر گئے ریزہ ریزہ ہو جائیں گا اس ویلے تم نویں سے پیدا کیا جائیں گا افترى على الله كذبا أم به جنة بل الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب والضلال البعيد یا تو اس نے اللہ تعالیٰ ور پلے تے بنا گئے کوڑ یا تو اس نے اللہ تعالیٰ ور پلے تے کوڑ بنا لیو ہے یا یہ صدائی ہوگی ہے نہیں بلکہ وہ لوگ جڑا آخرت ور یقین نہیں رکھتا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِكُلِّ عَبْدٍ مُنِيبٍ تو کیوں انہوں نے اپنے اگے تے پچھے اسمان تے زمین نہیں تکیا جے کدے ہم چاہاں تا انہوں نے زمین میں تسا چھوڑا یا ہم انہوں پر اسمان کا ٹوٹا ٹا چھوڑا بے شک اس ماں بڑی نشانی ہے ہر اس بندہ واسطے جڑو توجہ کریں وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا يَا جِبَالُ أَوِّبِي مَعَهُ وَالطَّيِّرِ وَأَلَنَّا لَهُ داود اسلام نے اپنی طرفوں یقینا بڑی فضیلت دیتی تھی اے پاڑو تم انہوں کے نال تسبیح کرو اے پخیرو تم بھی تو واسطے لو نرم کر چھوڑے تو أن اعمل سابغات وقدر في السود واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير جے تم کھلی کھلی زیرہ بناو تا کنڈا بھی ٹھیک انداز نال رکھیو اور تم سب نیک عمل کرو تم جو کچھ بھی کریں ہوں اسنا دیکھ رہے ہوں وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ غُدُوُّهَا شَهْرٌ ورواحها شهر وأسلنا له عين القطر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير تو انہیں آواز حضرت سلیمان علیہ السلام کے ماتحت کر چھوڑی تھی پھر انہوں کو صویرہ کو چلنو میں ایک مینہ کا برابر بیٹھو تو شام کو چلنو میں ایک مینہ کا برابر بیٹھو تو انہوں نے انہوں واسطہ ہے ترامہ کو اما جاری کر شوڑے ہو تو تو جنہ بچوں کچھ عصہ تھا جڑا انہوں کا رب کا حکم نال انہوں کے اگے کام کرے میں تھا تو جڑو کوئی انہوں بچوں مارا حکم کی نافرمانی کرے تو ہم اسنا بختی اگ کا عذاب کو مزو چکھاؤں تھا يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الظاسيات اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور वे उन वास्ते हर वह चीज جیڑی سلیمان علیہ السلام چاہے تھا یعنی بڑا بڑا قلعہ تے تصویر اور تالاب جیسا بڑا بڑا کنڈا تے چلنا وری رکھی رہن والی بڑی بڑی دیگ اے داود علیہ السلام کا خاندان لوکو خدا کو شکر کرو تے میرا بندہ ماں شکر گزار بندہ کاٹی ہے فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين في जिस انہاں کی موت وہ حکم جاری کر دا جانا زمین کا کیڑا تے بجن موت وہ کسے را پتو نہیں لگو وہ کیڑوں کی سوٹی نہ کھا رہے تو پھر جس ویلے وہ زمین پر ڈہ پیا اس ویلے جنہ پتو لگو کہ جے کدے وہ غیر جانتا ہوتا تا اس زلالت کی مصیبت ماں کدے نہ رہتا لقد كان في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور قوم السبا وقت ہے نگر رین کی جگہ جگانا قدرت کی بڑی نشانی تھی سجے کھبے دو باغ تھا اپنا رب کی دتی روزی کھاؤ تو اس کو شکر ادا کرو یہ سونو شہر تو وہ بخشن آلو رب بخش نہ لو رب فرو فرم سی نل فیولی سدر قلیل ور انہوں نے منہ موڑ لیو پھر انہوں نے انہوں پر زور کو سلاب چھوڑ دیتو تو انہوں نے انہوں نے دو باغوں کے بدلے کوڑا بد مزہ میوہ والا دو اور باغ تے چاہو دے دیتو تے کچھ تھوڑا جا بیری کا بوٹا ذَلِكَ جزیناہم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور یا انہیں انہوں نے انہوں کی ناشکری کی سزا دیتی تھی کہ ہم سزا ناشکرہ نہیں دیا وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير سیغو فیہا لیالی و ایام النامنین تو انہیں انہیں گئے تو انہیں بستیاں گئے بشکار جنہوں میں انہیں برکت دیتی بھی ہے کچھ ایسا گرام بسا دیتا تھا جڑا رستہ پہ صاف دیسے تھا تو انہیں انہیں پینڈا گی لانی مقرر کر شوڑی تھی کہ انہیں رات دیاری امن نال چلو فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور ورقنا انہوں نے کیوں اے رب تو مارا سفر نہ لمو کر دے تو انہوں نے آپ اپنے اوپر ظلم کیو پھر انہوں نے پلی بسری میں کہانی بنا چھوڑیا تو انہوں نے ٹوٹا ٹوٹا کر چھوڑیا بے شک اس قصہ میں ہر ایک صبر تے شکر کرنا والا واسطے عبرت کی بڑی نشانی ہے وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ تو یقیناً ابلیس نے انور اپنو خیال سچو کر دو سیو تو ایمان آلانگی ایک لوکی جی جماعت نہ چھوڑ گئے یہ سارا اس کے پچھے ٹور پیا وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك وَرَبُّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٍ ابلیس کی انہوں پر کئی زبردستی نہیں تھی ور اس گلوں تاکہ ہم جان لیا کہ کون آخرت پر ایمان لیا ہے ان لوگ بچوں جڑا اس کا بارہ میں شک کرے تو تھارو رب ہر ایک چیز کی حفاظت کرنا لو ہے قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم فرما دیو جنہوں تم اللہ تعالیٰ تے سوا کارساز سمجھیں انہوں نے بلا لیو انہوں نے تے ایک ذرہ کے برابر بھی نہ اسمان میں کچھ اختیار ہے تے نہ زمین ماں تے نہ زمین اسمان ماں انہوں کی کائے سانج ہے تے نہ انہوں بھی چکوئے اللہ تعالیٰ وہ مددگار ہے وَلَا تَنفَعُ الشَّفَاعَةُ عِندَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير اس کے کولے کسے نہ سفارش کچھ کم نہیں دے سوائے اس کے جس واسطے وہ اجازت دے دے ہیں یہ توڑی کے جس ویلے ان فرشتہ کا دل تے کبرہ دور کر دیتو جائے وہ ایک دوجہ نہ پوچھیں یہ تھارا رب نے کی فرمایو وہ جواب دیں جی حق گل فرمائی تو وہ اچھی شان آلو کبریائی آلو ہے قل من يرزقكم من السماوات والأرض قل الله وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين تم پوچھو جے تانا اسمان تے تے زمین تے کون روزی دے تم فرما دیو کہ اللہ تعالی اور ہم یا تم اور ہم یا تم یقینا ہدایت وراں یا کھلی گمراہی ماں قل لا تسألون عما أجربنا ولا نسأل عما تعملون تم فرما دیو مارا کیا وا جرمان کی تمنا پوچھ نہیں ہو سیں تو نہ ہونا تھارا عملہ کا بارہ میں پوچھو جائے گو قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم تم فرما دیو مارو رب ہم سارا میں کٹھا کرے گو پھر وہ انصاف نال مارے بشکار نمیڑو کر دیا گو وہ خوب فیصلو کرنا لو جان نالو ہے تم فرما دیو کہ تم لوگ منا دسو نا جڑا تم نے خدا کا شریک بنا گئے اس کے نال جوڑیا میں کوئی نہیں بلکہ غالب سے حکمت آلو وہ اللہ تعالیٰ ہی ہے وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم سارا ہی ہی لوکاں لوکاں واسطے تم سارا واسطے خوشخبری دین والا تے ڈر ڈران والا بنا کے ٹو ریا ورمتا لوگ جانتا نہیں وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن صَادِقِينَ تے کہیں جے یہ وعدو کت پورو بے گو جے کر تم سچائیں قُلْ لَكُمْ ميعاد يوم لا تستأصرون عنه ساعة ولا تستقدمون تم فرما دیو تھارا واسطے ایک متھیاوا دن وہ وعدو ہے جس سے تم ایک کڑی بھی نہ پیچھے ہو سکیں گا نہ تم اگے ہو سکیں گا وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين کفر کرنا لانے کیوں جی ہم نہ تا اس قرآن ور کدے ایمان لیا مانگا کہ نہ اس تے پہلا گی کسے کتاب ور تو افسوس کدے تم وہ حالت دیکھ لیں جس ویلے یہ ظالم اپنا رب کے سامنے کھلا کیا جائے گا اس لئے یہ ایک دوجا ور گل لاتا وینگا جڑا لسا سمجھا جی تھا وہ بڑا بن آلا نہ کہے گا جے کر تم نہ ہوتا تاہم ضرور ایمان لے آتا قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين تکبر کرنا لا انہا لسٹ لوگ کا جواب دیں گا جی کیوں ہونے تم ہدایت سے ڈکیا تھا اس تو بات کے ہدایت سارا کولے آ گئی تھی نہیں بلکہ تم ہی قصوروار تھا وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون تو یہ لسہ سمجھا جانا لا بڑا بڑن علا نہ کہنگا نہیں نہیں بلکہ تھاری رات تیاری ہی چال بازیاں نہیں ہم روکیا تھا کہ تم ہونا حکم دے تھا جی ہم اللہ تعالیٰ نال کفر کران تو ہم اس کا شریک مننا تو جس ویلے وہ عذاب نہ تکیں گا پھر ایک دو جاتے شرمندگی چھپاویں گا تو ہم کافران کی گردنا ماں تو سٹ چھوڑاں گا انہوں نے بدلو انہیں عملہ کو دیتو جائے گو جڑا وہ کرے میں تھا وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال إنا بما أرسلتم به كافرون جس بستی مامی جد بھی کوئی ڈران آلو چلاؤ اتگا امیر لوک نے یوئی کیو کہ کہ جڑو جڑو سنیو دے گا تم چلایا گیا ہیں ہم تے اس کا منکری ہاں وقالوا نحن اكثر اموالا واولادا وما نحن بمعذبين تو انہوں نے کیوں جی ہم تج مال اور اولاد ما تھارا تے بعدا ہاں، تے ہن کدے عذاب نہیں ہوسے قل ان ان ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ولكن اکثر الناس لا يعلمون اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم فرما دیو بے شک میرو ربی جسنا چاوے کھلی روزی دے دیا ہے تو جس واسطے چاوے اصحاب کی تنگی کر دیا ہے ورمتہ لوگ جانتا ہی نہیں وَمَا أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفاء إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون تھارو مال اور تھاری اولاد اسی چیز نہیں جڑی تونا درجہ ماں مارے نیڑے کر دیا ور وہ آدمی جڑو ایمان لیا ہوئے تو نیک عمل کرے اس ان لوگوں واسطے تھے انہوں کا عملوں کا دونوں ثواب ہے تو وہ جنت کی اپلی منزلہ ماں امن ڈال رہے گا والذين يسعون في آياتنا معاجزين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 ساز تے تو ہی ہے یہ نہیں بلکہ یہ تو جنہ کی عبادت کرے میں تھا انہیں متا لوگ نہیں مننے تھا فَالْيَوْمَ لَا يَمْلِكُ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا وَنَقُولُ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّتِي كُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ بس آج تھارا بچو کوئی کسے نہ نہ نفع پچا سکے تو نہ نقصان پچا سکے تو ہم ظالمان کیا دیاں گا یہ اس دودھ خوازات چکھو جس نہ تم چھوٹ سمجھے میں تھا وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالُوا مَا هَذَا إِلَّا رَجُلٌ يُرِيدُ أَن يَصُدَّكُمْ عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُكُمْ وقالوا ما هذا إلا إفك مفترى وقال الذين كفروا للحق لما جاءهم إن هذا إلا سحر مبين جس ویلا انہوں نے سامنے ماری صاف صاف آیت پڑھی جائیں وہ کہیں یو تے ایک یو بس ایک اسو آدمی ہی ہے جڑو تونا انہا چیزاں تے روکنو چاہے جنہ کی عبادت تھارا باپ دادا کرے میں تھا تے کہیں جو یہ قرآن تے چھڑو پلے تے بنایا وہ ایک کوڑ ہے اور کافر لوگوں کو لے جس ویلے حق آئے انہوں نے کیوں یہ تے باندھے باچھڑ جادو ہے وَمَا آتَيْنَاهُمْ يَدْرُسُونَهَا وَمَا أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ قَبْلَكَ مِن نَذِيرٍ تو انہیں نہ تینا نہ کتاب دیتی تھی جنہ نہ یہ پڑھے ہیں تو نہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں تھارا تے پہلا انہ در کوئی درانہ لو چلایو وَكَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَمَا بَلَغُوا مِعْشَارَ مَا آتَيْنَاهُمْ فَكَذَّبُوا رُسُلِي فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ تو جڑا لوگ انہوں تے پہنا ہویا ہے انہوں نے بھی چھوٹھو کیوں تھو اور جتنوں کو جاؤنے انہوں نے دیتو تھو یہ تا اس کا دسمہ حصہ تھوڑی بھی نہیں پجیا تو انہوں نے مارا رسولانہ چھوٹا کیوں پھر تک لیو میرو عذاب کسو ریو قل انما اعظكم بواحدة ان تقوموا لله مثنى وفرادا ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم فرما دیو ہوں تونا چھڑی ایک کی گل کی نصیحت کروں یہ تم ضد چھوڑ گئے اللہ تعالی واسطے اٹھ کھلا ہو دو دو رل گئے بھی تے اکلا بھی پھر سوچو تھارو یو سنگی صدائی نہیں یہ تے بس ایک سخت عذاب لہان تے پہلا سونا لہان آلائیں قل ما سألتكم من أجر فهو لكم إن أجري إلا على الله وهو على كل شيء شهيد اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم فرما دیو میں تھارا کروں جے کوئی مزوری منگی ہوئے تو مبارک میرو اجر تے اللہ تعالیٰ ہی کے ذمے ہیں اور وہ ہر ایک چیز پر گواہ ہے تم فرما دیو یقیناً میرو رب سچا دین نہ نازل کر رہی ہوئے وہ خوب غیب جان لو ہے الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد تم فرما دیو حق آگے ہوئے تو باطل نہ تک پہلی واری پیدا کرن جو ہے تو نہ دوجی واری قل ان ضللت فإنما أضل على نفسي وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي إِنَّهُ سَمِيعٌ قَرِيبٌ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم فرما دیو جے کدے ہوں گمراہ ہوں تم میری گمراہی کو نقصان من نہیں بے گو تو جے ہوں ہدایت پر ہوں تم اس وئی کی وجہ تے ہوں جڑی میرا ور جڑی میرو رب میرا در کر رہے ہوئے بے شک وہ سننا لو تو نیڑا ہی ہے وَلَوْ تَغَوْا إِذْ فَزِعُوا فَلَا فَوْتَ وَأُخِذُوا مِنْ مَكَانٍ قَرِيبٍ تو کدے تم وہ حالت تک لیں تو کدے تم وہ حالت تک لیں جس ویلے یہ کبھرا جائیں گا ور نس نہیں سکسے تو بالکل نیڑے تے ہی پکڑ لیا جائیں گا وَقَالُوا آمَنَّا بِهِ وَأَنَّا لَهُمُ التَّنَاوُشُ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ تکے گا جی ہم اس پر ایمان لے آیا وارون اتنی دوروں انہا وہ ہاتھ کس طرح پوچھ سکے وَقَدْ كَفَرُوا بِهِ مِنْ قَبْلِ وَيَقْذِفُونَ بِالْغَيْبِ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ حالانکہ پہلا تو اس نال کفر کرے تھا تو وہ ان دیکھیاں دوروں ہی بٹا مارے تھا وحیل بینہم و ما یشتہون کما فعل بی من قبل انہم کانو فی شک مریب تو انہ گئے اور انہ چیزہ گئے بشکار جنہ نے یہ چاہیں پردو کر دیتو جائے گو جس طرح کہ انہوں تے پہنا انہ جسا لوکان نال ہوا ہے وی ان آروں شک وی بھی ان آروں شک تے تھرسا میں پیاوا تھا صدق اللہ العظیم